سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ایک یہودی عورت میری خدمت کیا کرتی تھی میں جب بھی اسے کوئی چیز دیتی تو وہ کہتی اللہ تم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے آپ نے فرمایا جی نہیں بھلا تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو میں نے کہا فلا یہودی عورت جب بھی ہم اسے کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے اللہ تم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے آپ نے فرمایا یہودی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ جھوٹ مانتے ہیں قیامت کے روز سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہوگا اس کے بعد کچھ ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ایک روز آپ عین دوپہر کے وقت نکلے جب کہ آپ نے اپنے اوپر ایک کپڑا اوڑھا ہوا تھا اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور آپ بلند آواز سے فرماتے جا رہے تھے لوگوں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر فتنے چھا رہے ہیں لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی اسے جان لیتے تو تم بہت زیادہ روتے اور کم ہنستے لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو بے شک قبر کا عذاب حق ہے حدیث نمبر تینتیس سو چھ مسنت احمد